السلام علیکم الحمد للہ وقفہ صلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه شيئا قليلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره اور یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں پہلے مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو اس موقف سے ہٹا دیں اس ہدایت سے ہٹا دیں کم تر سطح لا کے اور کسی اور شرط پر کسی اور موقف پر آپ کے ساتھ سلا کر لیں کمپرومائز کر لیں وہ یہ چاہتے تھے کتنا آپ یہ بھی کیا بات ہے کہ آپ اتنے اسٹرکٹ رہے ہیں اپنے موضوع پر اتنے جمے رہے ہیں ہم ہی جو ہے وہ ساری چھوٹیں دیں آپ نیچے آئیں اللہ نے فرمایا ودو لو تدھنو فیدھنو اینا بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑے آپ کو پتا مکھن جو ہوتا ہے دہن جس کو کہتے ہیں فیٹ وہ ذرا سی دھوپ میں رہتی ہے تو پگھل جاتی ہے ذرا سی گرمی سے لو وہ تیار بیٹھے ودا ادو ہوتا ہے محبت کرنا کسی چیز کو چاہنا ودو یہ تو یہ چاہتے ہیں انہیں تو یہ چیز پسند ہے کہ بس آپ تھوڑا سا ڈھیلے پن کا اظہار کریں تھوڑی سی لچک دکھائیں فیو دھیرون تو وہ سارے کے سارے تیار ہیں کمپرومائز کرنے کے لیے اگر آپ ان سے یہ کہیں گے ہفتے میں چھ دن میرے رب کی عبادت کرو صرف ایک دن تمہارے کی ہو جائے تو یہ بالکل تیار ہو جائے کہ ایک دن تو ہونا جی ہمارا یہ کہ سارے سات کے سات دن آپ اپنے رب کی عبادت کر پھر ہوں لا آبد و مات آبد اس پہ سودا نہیں ہو سکتا تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سطح پہ نیچے آ کے آپ کے ساتھ کمپرومائز کر وہ عز اللہ خزو کا خلیل آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے اصل جو دشمنی ان کی چل رہی ہے جو آپ سے عداوت ہے تو ذاتی نہیں ہے آپ آپ کے کریکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں آپ کے خاندان پہ کوئی اعتراض نہیں آپ کی صلاحیتوں پہ کوئی اعتراض نہیں اگر اعتراض ہے تو اس چیز پہ ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ان کی مرضی کے مطابق اس کو بدل دیں مختلف شکلوں میں یہ مطالبات آتے رہے وقال اللہ دین اللہ علی وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اتنا بے قرآن غیر کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یار یہ بہت سخت نہیں چلتا بے قرآن غیر او بدل ہوں یا اسی میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دو ہمارا موقف بھی اس میں ڈال دو تو یہ مطالبات مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہے وہ کا انل یا علینا اور اگر آپ اس کے ہماری ہدایت کو بدلنے کی کوشش کریں گے رائے کے دانے کے برابر بھی تو وہ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے نازل نہیں کیا لفتر یا تک اس کا مطلب ہے وہ آپ نے ہم پر جھوٹ باندھا ہو اگر آپ کوئی ڈسکاؤنٹ دیں گے ان لوگوں کو تو وہ ڈسکاؤنٹ ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگی ہمارے خلاف ہم وہ ڈسکاؤنٹ دینے والے نہیں اگر آپ کوئی بھی ان کے ساتھ اس قسم کی بات کریں گے جس میں ہماری شرائط کو ڈراپ کرنا پڑ جائے کہ نہیں جیسا تم نماز نہیں پڑھا کرو یا زکات تم نہیں دیا کرو کوئی بات نہیں اسلام کو قبول کرتے ہوئے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان سوچ سمجھ کے آئے اور سوچ سمجھ کر مسلمان بنے گنا انسان سے ہوتے رہتے ہیں گنا اللہ معاف کرتا ہے لیکن بغاوت نہیں مسلمان ہو غلطیاں ہوتی بھی رہتی ہیں اللہ کی اتارٹی کو تسلیم کرے معافی مانگتا رہے تو کرتا رہے کہ بغاوت وہ برداشت نہیں کرتا ہمارے یہاں حالت یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں اپنی مرضی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی سے زکات نہیں دیتے اپنی مرضی سے ہم سود بھی کھا رہے ہیں یہ کیا ہے اور کافر جو ہے وہ کیوں نیگوشیٹ کر رہا ہے کافر کیوں مذاکرات کر رہا ہے نبی سے کہ آپ اس لیے کہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے ان میں سے جو مسلمان ہوگا وہ پکا مسلمان ہوگا اگر اس نے دھوکہ دینا ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے جی آپ پانچ نہیں سات نمازیں پڑھیں گے مطلب ہے کہ وہ بدو تھے لیکن اندر سے بدو میں آپ کو اس طرح کا کوئی آدمی نہیں ملے گا مکے کے لوگوں میں نفاق آ کے کہاں پڑا ہے مدینے میں تو ہمارے جیسا کوئی ہم کلمہ تو پڑھنا بعد میں دیکھی جائے گی بہت سارے لوگ ہیں لائسنس لینے کے بعد تعلیم کرتے ہیں وہ بھی پہلے لائسنس لے لیتے اس کے بعد دیکھی جاتی وہ مذاکرات اس لیے کر رہے تھے کہ وہ منافق نہیں کہلانا چاہتے کہ جو ہم نے نہیں کرنا نبی کے ہاتھ میں دیا وہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تھا اللہ کے رسول میں یہ نہیں کرتا یا تو مجھے چھوٹ دیں یا مجھے موقع دیں تاکہ اللہ شرح صدر عطا کرے میں پکے دل سے پھر مسلمان ایک عورت آئی ہے سورہ ممتحنہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے ہیں تو جب آپ نے فرمایا اس سے کہ تم بین نہیں کرو گی جو عورتیں روتی ہیں نا تو اپنے بال وغیرہ کھینچتی ہیں اور کپڑے پھاڑتی ہیں تو آپ کا بین نہیں کرو گی نے کہا میرا بیٹا مرا تھا تو ایک عورت نے آ کے تو وہ سارا کچھ کیا تھا جو تھا تو اس کی تو میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا آئی ایم ابلائزڈ اور جب تک میں اس کا قرضہ نہ اتار لوں تب تک میں پھر یہ بیت نہیں کرتا میں نے وہ اس نے میرا اوپر ایک ادھار چڑھایا ہوا ہے باری چڑھائی ہوئی ہے میں نے وہ گئی ہے پھر اس نے کہا حضور سفر کرے میں بس ابھی واپس آ گئی ہے جا کے اس کے گھر میں بین کر کے اپنی باری اتار کے واپس آ کے اس نے بیت کیا کہ اللہ کے رسول آپ بیت کریں اب میں نہیں کروں گا وہ چاہتے تھے عمل کرنا لہذا کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا نیچے لیکن اگر آپ نے کسی کو پیسے دینے ہوں کسی کو پیسے دینے ہوں تو آپ قیمت پر مذاکرات کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں نہیں یار فلاں اتنے کی دیتا ہے تم اتنے کی کیوں دیتے ہو مارکیٹ میں اتنے کی ملتے تم آپ چار پانچ روپے اگر وہ پانچ روپے بتاتا ہے آپ چار روپے کے اسے لا کے اور پھر اسے دے دیتے ہیں اور جس نے پیسے نہیں دینے ہوتے وہ پانچ کی بجائے دس کی دے دے اسے اسے کیا تکلیف ہے پیسہ تو اس نے ایک ٹیڑھی نہیں دینا اس اس تو کھا کے بھاگ جانا لہذا مذاکرات کیوں کرے گا وہ کہے گا سات روپے کی ہوگا اچھا چاہے لکھ دینا سات روپے وہ پندرہ روپے ہوگا پندرہ روپے کی لکھ دینا پینسل بھی تیری کسی کی تو دینے تھوڑی ہیں ہمارا حال تو مسلمانی کا یہ ہے ہم نے عمل تھوڑی کرنا یہ مذاکرات جو چل رہے تھے یہ اس نیت سے چل رہے تھے اب دیکھیے اس لیے فرمایا ولا کا رکھتے تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے سچے دل ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کرتا اگر اس پہ اس کی بیت لے لی جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بعد میں اس کا ایمان بن جائے اور بعد میں کرنا شروع کر دے کوئی ایسی بات نہیں کو بدنیتی یہ جو لاقت کہ ترکن الہم شیئن قلیل آپ تھوڑے سے ان کی طرف مائل ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس پہ راضی ہو جاتے کہ ٹھیک ہے فی الحال اگر یہ زکات نہیں دیتا تو نہ فی الحال اگر کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا تو نہ چھوڑے بعد میں اللہ ایمان اسے دے گا تو یہ چھوڑ دے گا تو یہ اس قسم کی بات ہے باقی گمراہی پہ یا بتوں کی پوجا پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کی کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بات نہیں مگر اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں اگر میں یہ کر رہا ہوں تو میں اپنے فائدے کے لیے نہیں میں ان کے فائدے کے لیے اگر والد صاحب بچے کو دعا دے رہا ہوں اور وہ دعا دینی ہے فائیو ملی لیٹر اور دوا کڑوی ہے تو ہم کہتی ہے ایسا کرے اس کو two point five millilitre دے دیں دوا بہت کڑوی ہے تو یہ بچے کا نقصان ہو وہ والد جو ہے خیر خائی میں دے رہا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نبی کو کس نے بھیجا ہے بتانے کے لیے اللہ ہی نے تو بھیجا خیرخائی میں بھیجا ہے تو فرمایا نبی میں تم سے بھی بڑھ کر ان کا خیر خواہ لہٰذا جو میں انہیں بتا رہا ہوں یہ ان کے فائدے کی چیز ہے میرے فائدے کی چیز نہیں ہے اور میں اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنے فائدے کے لیے نہیں وہ بھی ان کا فائدہ ہے الحیات و الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا اگر آپ یہ کام کر دیتے تو ہم آپ کو دوری زندگی اور دوری موت چکھاتے اور اس کے بعد آپ کا کوئی بھی ہمارے سامنے مددگار نہ ہو بڑا عجیب مرحلہ ہے بالکل چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ادھر سے سخت احکامات آ رہے ہیں ادھر پہنچانے ادھر ان کا اڑیل پن نبی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہوتی اسی لیے روتے رہتے تھے ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے قرآن پڑھتے تھے تو چکی کے چلنے کی آواز کی طرف سینے سے رونے کی آواز آتی تھی جب اپنے رونے کو دباتے تھے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے وہ ان کا دل ہے تفظون کا اللہ دلی فرجو اور لگتا ہے آپ کو خوف زدہ کر کے ڈرا کے اور خوف و ہراس پھیلا کے آپ کو یہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ آپ یہاں سے نکل جائیں یہ اس پہ تلے ہوئے ہیں یہ اس پہ آئے ہوئے ہیں وہ وائقہ دوں لا يستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا اور آپ کے بعد یہ بھی زیادہ دیر یہاں نہیں رہتے سنت اللہ یا اللہ کی سنت نبیوں کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو کوئی قوم قتل کر دے یا شہید کر دے اور ایسا ہوتا بھی رہا بغیر لیکن رسول کے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے رسول کو ریجیکٹ کیا اور پھر وہ باقی رہ گئی وہ اپنے کیے کی سزا بھگت نہیں فرمایا اللہ نے یہ بات لکھ دی کاٹا بلّہ اگلے بننا انا و رسول کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں ایک اصول کے طور پہ اختیار کیا لہذا جب بھی کسی قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا تو پھر اپنے علاقے میں یا تو برباد ہو گئی ہے عذاب آیا اور وہ ملیا میٹ ہو گئی یا کوئی قوم اللہ چڑھا کے لایا اور اس نے وہاں سے ان کا سفایا کر بنی دوسرے علاقے سے دوسرے ساری دنیا میں بکھرے رہے اگر یہ آپ کو نکال دیں گے بات یہ جگہ یہ بھی نہیں رہ سکتی اور یہ ہوا بعد میں کہہ دیا گیا کہ کوئی مشرق یہاں یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اسلام قبول کر لے یا یہاں سے نکل برا تم نے اللہ و رسول اللہ جی نے تم نے مشرقین تو وہ بالکل ننگی تلوار کی طرح حکم آ گیا کہ اب یہاں سے آپ کو جانا یا اسلام قبول کرنا یا قتل ہو جانا تیسرا کوئی رستہ نہیں سننا تھا من قد ارسلنا قبل کا میں رسول آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان کے معاملے میں بھی ہماری یہی سنت رہی یہی طریقہ رہا ولا سنت نا تحویلا اور آپ ہماری سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کوئی ڈائیورشن کوئی اس میں ہیرا پھیری نہیں پائیں گے بالکل سیدھی آخر میں سولاد علیہ دلوک اس سے علاقہ شکل جائے ہمارے ایک ساتھی نے پچھلے سے پچھلے بات کی کہ اللہ تعالی ایک بڑی عظیم ہستی ہے باقی سب کی عظمتیں اس کی مرہون منت تو ہم اپنے والد کا احترام کرتے ہیں اس کو تم کہہ کے نہیں پاتے بڑوں کا احترام کرتے ہیں آپ کے پھر اللہ کو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ تو ایسا کر دے ہو تو یہ ہے ہے تو تو تو وہ بڑا نے یہ کیا یا اللہ یہ کرتا ہے ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ میاں یوں کرتے ہیں اصل میں بات احترام کی نہیں ایک اصول ہے کہ جب بھی اللہ کی ذات کی بات کی جائے گی تو سنگل کا سیگا استعمال کیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ الفاظ بھی ناپسند ہیں جس میں زیادہ کی شراکت پائی جاتی آپ تشریف رکھیں سے مراد پچاس آدمی بھی ہو سکتے پانچ سو آدمی بھی مراد ہو سکتے لیکن تم بیٹھ جاؤ میں وہ پچاس ہزار نہیں ہو سکتے جب آپ کہیں گے اللہ کے لیے کہ اللہ یہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے اللہ کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ تھانے دار گرفتار کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے تھانے دار ہیں جو گرفتار کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں اللہ بھی بے شمار ہو سکتے ہیں کرتے ہیں اگلا جو بات آپ نے کی اس کی بنیاد پر تو کتنے اللہ ہو سکتے ہیں جو یہ کرتے ہیں اللہ کرتا ہے ایک بات ختم ہو کچھ حق تو نہیں آ رہا اللہ کی ذات کے لیے اللہ خود بھی وطر ہے اکیلا ہے وطر کو پسند کرتا ہے تین پانچ سات یہ دیکھتا ہے ستائیسویں رات میں انتیسویں رات میں اکیسویں رات میں یہ کیا ہے تیئیسویں رات میں جو دو پر تقسیم نہ ہو تو یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے کہ اس کو سنگل کے سیخے سے پکارا جمع کے سیگے سے نہ پکارا خود اس نے بھی یہ اصول اختیار کیا جب اپنا تعارف کروایا تو سنگل کے سیگے کے ساتھ جمع کا سیگا استعمال موسا علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا تو کیا بولے یا موسا انا اللہ یا موسا انا اللہ لا الہ الا موسا بے شک میں ہی ہوں میں وہ اللہ ان اللہ نی اللہ نہیں فرمائے میں انی انا ربوں کا میں تیرا رب ہوں لا الہ الا انا میرے سوا اللہ نہیں کہا ہمارے سوا انا فعبدنی میری عبادت کرو واقعی میں سولہ تو قرآن حکیم میں جہاں تعارف کروایا اللہ تعالی نے وہاں اس نے اپنے لیے سنگل سیوا استعمال میں اور ہم جب اس کی ذات سے مخاطب ہوں گے تو تو اللہ تلایا تو نے کھلایا تو نے پلایا آپ نے کھلایا پتہ نہیں کتنے کھلانے میں شامل ہے اس نے کھلایا انہوں نے نہیں کھلایا احترام سے آپ کہیں گے تو کہیں گے انہوں نے کھلایا ہے پتہ نہیں وہ انہوں کتنے ہیں اس نے کھلایا الحمد للہ اللہ جی اطامانی و سکانی کھلایا بھی اور پلایا اپنی ذات کا جب وہ تعارف کرواتا ہے قرآن میں تو سنگل کے سیے کے جب فیل کا تعارف کرواتا ہے تو جمع کا سیگا استعمال کر انا نحن نزلنا قرآن ذکر ہم نے انزل نام ہم نے زمین کو زندہ کیا اب اس ہم کا مطلب کیا ہو ہم نے کیا ہم پیدا کرتے انسان ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم نے انسان کو اولاد اب کام میں کچھ دوسرے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ اللہ تعالی کے اسباب کی اس سنت کے تحت کام اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے لیکن ماں اور باپ کا بھی اس میں کوئی فیکٹر ہے کہ ہو گئے نا ہم نے پیدا کیا اس کا مطلب ہے ہم نے پیدا کیا تمہیں بھی اور تمہارے ان اسباب کو بھی جن کی وجہ سے تم پیدا ہوئے اب جمع ہو گیا نا کام اب صرف میری بات نہیں رہی مجھے اس نے پیدا کی لیکن میری پیدائش کے وہ جو اسباب ہیں ان کا خالق بھی کون بارش ہوتی ہے نیلے آسمان سے کبھی نہیں ہوائیں چلتی ہیں دھول کو اڑاتی ہیں پھر وہ اس کے ساتھ پھر ان کی ان کو چارجنگ ملتی ہے پھر بادل بنتے ہیں پھر وہ ان کو پھیلاتا ہے پھر یہ سارے افعال اسی طرح زمین میں آپ دبا دیتے ہیں دانے کو پھر اس کے ساتھ اسباب کام کرنا شروع کر دیتے ہیں فرمایا تم تو دبا دیتے ہو ہم الزارعون تم تو دبا دیتے آئے تو تحرثون انتم نہ ہو ہم نحن ہو تو کیونکہ اس کے نکالنے میں پانی بھی استعمال ہو رہا ہے کھاد بھی استعمال ہو رہی ہے دھوپ بھی استعمال ہو رہی ہے اور بھی نائٹروجن بھی لگ رہی ہے فلاں چیز بھی لگ رہی ہے تو چونکہ صرف اس ایک کو نکالنے کے لیے ڈھیر ساری قوتیں لگی ہیں اور چونکہ ان قوتوں کا خالق بھی اللہ ہے لہٰذا وہ مینشن کرتا ہے ہم نے تمہیں دیکھو ان اسباب کے ذریعے پیدا کیا تو چونکہ اس کے افعال میں اسباب بھی شامل ہوتے میں فلام تخت لوہوں کا تلام تم نے ان کو نہیں مارا اللہ نے مارا ان کو ستر آدمی مرے تھے فلام تختم ولا کن اللہ کا تم نے نہیں مارا تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا یہ تمہارے ہاتھ جنہوں نے ان کو قتل کیا یہ اللہ کے دیے ہوئے یہ ہمت جو تمہارے تمہیں ان کے سامنے کھڑے رکھے جس نے وہ کس نے دیے اللہ نے دیے چونکہ ڈھیر سارے اسباب ملوث ہوتے ہیں کسی کام میں پروردگار ان اسباب کو بھی اپنی طرف ریفر کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی میں نے اور میرے ان پیدا کردہ اسباب ہی کی بدولت تم دنیا میں نمودار تمہارا رز تمہاری بارش تمہارے دیگر معاملات طے ہو آخم صلی تعالیٰ دلو کس شمس وقرآن الفجر اب یہ نماز کے ٹائمنگ کے لیے مختلف کہ جی فلاں فلاں سے لے کے وقت تک نماز پڑھا کرو اور فلاں سے فلاں وقت تک نماز پڑھا کرو اب اس کی ٹائمنگ نام لے کے پوری فہرست باب الصلاح کے نام سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں دی وقت مقرر کر دی کہ صبح صادق سے لے کر رات کے پھیلنے تک آپ نے اس طرح کرنا اب اس کی ٹائمنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ یہاں فجر کی نماز ہے اور یہاں پہ زور کی نماز اور یہاں پہ اثر کی نماز مغرب کی نماز اور یہ قرآن الفجر ہے یہ فجر کی نماز اسی طریقے سے سلاس و آورات اللہ کو جہاں تین وہ وقت بتایا اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اجازت لے کے کسی کو کسی کے پاس جانا چاہیے لہستاذن کو ملا جینا ملاقات ایمان حکم سلاس امرات من قبل سلاۃ الفجر وحین تدعون سیاب من منظہ ومن بعد سلاۃ العشاء تین نمازوں کا یہاں نام آ گیا کہ فجر کی نماز سے پہلے کسی کے پاس چاہے وہ تمہارا محرم ہی کیوں نہ ہو اجازت لے کے جایا کرو اس لیے کہ وہ ایزی ڈریس میں ہوتا ہے من قبل سلاط الفجر فجر کی نماز سے پہلے پتہ نہیں کس حال میں سویا ہوا کیا پوزیشن وحین تدعون سزا بعد ظہیرہ جب تم زور کی نماز کے وقت اپنے کپڑے اتار دیتے ہو یعنی اضافی کپڑے اتار دیتے ہو کوئی ایک دھوتی پہن لی کسی نے کسی کو کٹا پہن لیا ہے ایک آدھ کپڑا رکھتا ہے باقی فالتو کپڑے اتار دیتے تھے وہ لوگ کپڑا بڑا قیمتی چیز تھی اس وقت بڑے کم لوگوں کو میسر ہوتا تھا اور روز روز استری بھی نہیں ہوتا تھا استری استری بھی کوئی نہیں ہوتی تو فرمایا کہ زہر کے وقت جب آدمی اپنے ایزی ڈریس میں ہوتا ہے اس وقت اس طرح مت جایا کھولا دروازہ اندر گھس کے کھنگار کے دروازہ بجا کے کسی طریقے سے اپنے آنے کی خبر اگلے کو دے وہ امین باد سلاط العشا اور نماز عشا کے بعد بھی کسی کے پاس جاتے ہوئے اجازت لینی چاہیے یہ آپ کو پتہ دیہات وغیرہ میں لوگ عشا کے فوراً بعد سو جاتے ہیں یہاں تو راتیں جاگتی دن سوتے عام طور پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے ہمارے جو اتنی اہم چیز ہے جی نماز اور اس کے ٹائمنگ نہیں بتائے گئے ہمارے جو منکرین حدیث حضرات جو کہتے ہیں کہ نماز سے مراد یہ تھوڑی ہے رکوع اور سجدے والی نماز یہ تو اٹھک بیٹھک اصطلاح جو ہے حکیم الصلاح کا مطلب تو ہے کہ نظام ربوبیت قائم کرو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹائمنگ کیوں نہیں بتائیں اللہ تعالی قانون پرانے حکیم قانون بھی آئین بھی ہے مسلمان آئینی امور کے اندر اور قانونی امور کے اندر دو قانون سازیاں ہوتی ایک ہوتی ہے پرنسپل لیجسلیشن کہ جی صوبے کے یہ اختیارات ہیں ٹیکس لگا سکتا یہ موٹی سی بات بتا دیں اب آئین کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ بلدیاتی ٹیکس لگائے گا اور ٹول ٹیکس لگائے گا اور فلاں چیز اتنے لگائے گا یہ نہیں ہوتا اس میں پھر آگے چل کے صوبے اپنی لیجسلیشن خود کرتے کہ ٹیکس لگانے کا اختیار تو ہمیں مل گیا جناب اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کس چیز پہ کتنا ٹیکس لگانا اس کو کہتے ہیں وہ قانون سازی جو کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے کرنی پڑتی ہے اس کے لیے خاص اطلاع ہے میرے ذہن سے نکل گئی اب ابھی یاد آئے تو وہ قانون سازی جو آئین کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی آئین میں تو ایک آرٹیکل لگا کے فلاں سیکشن فلاں کے دفعہ ایک کے تحت صوبے جو ہے وہ یہ کام کرتے بلدیا ٹیکس لگا سکتے ہیں اللہ بلدیا جو ہے وہ صوبہ کہہ دیتا جی بلدیا ٹیکس لگائے بلدیا پھر بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے ٹھیکے بیچنے کا اگر یہ ساری چیزیں آئین کے اندر کر دی جاتی تو آج آپ کا آئین اٹھانے کے لیے بھی کوئی دو چار آدمی کی جماعت چاہیے ہوتی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دی کہ تمہیں زکات دینی آ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرکاری حیثیت میں آخر ان کا بھی کوئی کام ہے کہ نہیں جو سمجھتے کہ وہ صرف ڈاکیے کی قسم کی کوئی شخصیت تھے کہ خط پہنچا دیا آگے اگلا جانے اس کا بات نبی لیجسلیشن کا حصہ ہیں یو ہر رم علیہ ملک یو ہل یہ بات وہ یو ہر علیہم الخبائش وہ بھی حلال کرتا ہے وہ بھی حرام کرتا ہے فرمایا وہ لوگ جو ولا یو ہر رمو نما ہر رم اللہ و رسول ہو وہ لوگ جو حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور رسول نے حرام کرا دے سکتے کسی کو رسول بھی کسی کو حرام قرار دے جو صرف کہتے ہیں جی ہم اللہ کے حرام کردہ کو حرام سمجھیں گے رسول کا حرام کردہ اور حلال کردہ ہم تسلیم نہیں کرتے اس لیے کہ رسول کو یہ حق حاصل نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے کتے کو حرام نہیں کیا ہے قرآن حکیم میں کہیں بھی نہیں آیا کہ کتا حرام پھر انہیں کتے کو کھانا چاہیے اس لیے کہ اس کو تو رسول نے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قسم کے جانور حرام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ایک ایک کا نام لے کے بتا دیا کہ یہ حرام فرمایا اس قسم کے جانور حلال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پن پوائنٹ کیا فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں نبی کا کام کیا کہ وہ کھول کے بیان لے تو بھائی نہ لنات ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا لے تو بھائی نہ لینا تاکہ تو آپ لوگوں کے سامنے کھول کے بیان جہاں کوئی پیاس محسوس ہوتی ہے کوئی وضاحتی پہلو ہے وہ آپ ایکسپلین اگر اس کے لیے اس کے نفاذ کے لیے ایکسٹرا قانون سازی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ وہ کریں قانون کی زبان کو سمجھیں اللہ کے رسول کو کیا سمجھا میرا ایک مولوی سمجھ لیا جو بات کر کے اتر جاتا گھر چلا جاتا اللہ اللہ خیر اللہ جو مرضی ہے کرو کی بات نہیں اللہ نے فرمایا وہ انتجما بین الختین تم پر یہ حرام کر دیا گیا کہ دو بہنوں کو آپس میں جوڑو کوئی کسی کو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے مالٹا نہیں کھانا وہ بند آؤٹ کے بعد جاتا ہے وہ دوسرا آدمی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب اس آدمی کو مالٹا کیوں مانا یار اس کو کولڈ الرجی ہے اور ٹھنڈک سے اس کو نقصان ہوتا ہے دادا میں تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے بعد اس آدمی سے کہیں گے کہ بھائی صاحب فلاں چیز بھی نہیں کھانی وہ بھی ٹھنڈی ہے فلاں چیز بھی نہیں کھانی وہ بھی ٹھنڈی ہے گوند کتیرا بھی نہیں کھانا وہ بھی ٹھنڈا ہے یعنی علت جب معلوم ہو گئی کہ اس آدمی کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھانی چاہیے نقصان دے گی تو ڈاکٹر نے صرف مالٹے کا نام لیا تھا آپ نے اس کے ساتھ چیزیں بھی سمجھا دی یہ بھی ٹھنڈی علت کیا ہے کہ بہن اور بہن کا رشتہ بڑا محترم ہے اس کے اندر نفرت کا انصر پیدا نہ آپ کو پتا ہے کہ سپناپا جو ہوتا ہے وہ ایک فطری ہے انسان کے اندر رکھا ہوا مرد ہو یا عورت تو وہ فطری ہے ہوتا ہے ایسا غیرت ابھی میں اس کو غیرت کہتے كو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ متحرہ کے یہاں تھے تو دوسری آپ کی دوسری زوجہ جو تھی انہوں نے سالن بھیجا وہاں پہ جہاں حضور کی باری تھی تو ابھی غلام نے پکڑایا نہیں تھا اس نے آگے کیا تو انہوں نے ہاتھ مار کے گرا دیا اس سالن سالن کو گرا دیا کہ صاحب اگر اچھا پکاتی ہیں تو جب ان کے گھر حضور کی شریف لائیں گے تو پکا کے کھلا دیں میرے گھر میں میرا پکا ہوا کھائیں گے تو آپ نے کیا الفاظ استعمال فرمایا آپ نے فرمایا غارت امو کا اس غلام سے فرمایا کہ تیری ماں نے غیرت کی تو غیرت کر اچھا لیتی غارت امک اور ان سے کہا کہ نئی رکابی لاؤ رکابی لے کے غلام کو دے دی آپ کو پتا مٹی کی رکابی جیسی ہوتی یہ تو آپ سیٹ چلے نا وہ چائنا کا سیٹ اور فلاں کا سیٹ اس وقت مٹی کی رکابیاں ہوتی تھی وہ سرخ تھی براؤن قسم ہمارے گھروں میں بھی چلتی رہی ہماری جنریشن تک تو رہی ہیں تو ان کا پتا کوئی نہیں چلتا تھا کہ یہ کس سیٹ کی تو آپ نے غلام کو دیا اور فرمایا تو اپنی ماں کو بتانا نہیں ہے تو نے جا کے اس نے گرا دیا بالکل رکابی دے دو واپس تو چونکہ یہ رشتہ محبت کا رشتہ بہن اور بہن کا رشتہ لہذا فرمایا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ آئے اور یہ رشتہ دشمنی میں تبدیل نہ ہو لہذا فرمایا کہ دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کرنا ہاں ایک کو اگر طلاق ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تو دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو بیٹیاں یقہ دی گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر آئی حضور نے اس علت کو معلوم کرنے کے بعد فرمایا کہ پھپھی اور بھتیجی کو بھی جمع کرنا حرام ہے ایک شخص بیک وقت پھوپھی اور بتیجی سے نکاح نہیں کر سکتا پھوپھی مار جائے تو بتیجی سے کر سکتا بتیجی مار جائے تو اس کی پھوپھی سے کر سکتا بیک وقت دونوں نے اور خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام بیک وقت دونوں کو وہ دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا یہ حرام نہیں ہوگا نکاح اسی طریقے سے اور بہت ڈھیر سارے قانون سازی ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک طرف کر کے رکھ دیا جائے تو کوئی سمجھ نہیں لگتی زکات دیں دیں تو کتنی بھائی پرسنٹیج کی کیا اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا نام دین نہیں دین اللہ اور رسول کی مرضی کا نام اگر اپنی مرضی سے آدمی زیادہ نیک بھی کام کرے تو وہ دین نہیں ہو سکتا حج کس کا نام ہے الحج و عرفہ حج نام ہے میدان عرفات میں پہنچ جاؤ دل ہے تو نماز اپنے خیمے میں پڑھو دل ہے تو جا کے وہاں مسجد میں پڑھو زبردستی کوئی نہیں تمہارا حج ہو گیا ہے وہاں جانا اگر کوئی آدمی کہ یار وہاں جا کے ریت میں کیا بیٹھنا ہے میں یہاں لوگ چلے جائیں گے حرم خالی ہو جائے گا میں یہاں جی بھر کے طواف کروں گا سود کو چوموں گا ہوتے میں لپٹوں گا وہ میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوں گا تو اس کا حج ہو جائے گا حج اللہ کی مرضی کا نام ہے وہ کہاں کہاں تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے جاؤ دین اللہ رسول کی مرضی کا نام ہے اپنی مرضی کا نہیں اللہ نے کہا دو رکعت فرض ہے فجر کے تو اگر آدمی اب چار پڑھ لے چھ پڑھ لے دس پڑھ لے اور یہ سمجھے کہ جی میں نے برا کام تھوڑی کیا فلم دیکھیے میں نے کوئی شراب پی ہے چار کیے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوئی تیری نماز نام ہے اللہ رسول کی مرضی کا تیری مرضی کا نہیں تو اپنی مرضی سے طے کر لے کہ تجھے کیا کرنا دین نام ہی ان کی مرضی کا ایک صاحب آیا اثر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے مسجد نبوی وہ صاحب تشریف لائے اور آ کے انہوں نے اپنا چابک رکھا نیچے اور انہوں نے دور کا نماز نفل پڑھی اور پڑھ کے کھایا اپنا کوڑا اور یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان دو رقطوں کی بنیاد پر تھوڑا جہنم میں ڈالے گا دیکھو میں نے برا کام تو کیا نہیں کسی نے کہا ہوگا نا کہ اثر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے ان کو بڑا جوش آیا وہ آ نماز پڑھی انہوں نے اور جسے کہتے ہیں کہ اونچا سوچنا انہوں نے اپنے آپ سے بات کی بس اب ان دو دو رقطوں کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ جاننے میں پھینکے سے بعض باہر سے بلا ادرا بھائی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ان دو رکتوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں پھینکے گے اللہ تعالیٰ تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے جہنم میں بات یہ نہیں ہے کہ دو رکتوں سے کوئی نقصان ہوگا چار سے نقصان نہیں ہوتا چار سے نقصان ہوگا دو سے نقصان بات یہ کہ تو نے مخالفت کیا یا نہیں عم لوگ محمد کی مخالفت کرتے ہیں انہیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی مصیبت آ پکڑے یا آخرت میں انہیں عذاب علیم کا سامنا ہو بات یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو ہے نا چاہے تم نے کس میں بھی کی حضور نے کہا رمضان میں جس دن چاند نظر نہ آئے شک کا روزہ مات رکھا اور آپ نے فرمایا جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے اب القاسم کی نافرمانی کی حالانکہ بڑا نیک بندہ کہ یار چلو ایک روزہ ہی زیادہ ہو جائے گا فرمایا نہیں تو بولے رو آتے ہی دیکھ کر رکھو اپنی مرضی کا نام دین نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا نام دین وہ کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ مار کے منہ پہ مل لو مل لو تم پاک ہو جاؤ اپنی مرضی سے سمندر بھی اپنے اوپر بہا دو تم پاک نہیں ہو سکتے جب تک وہ شرطیں پوری نہ کرو جو اللہ رسول نے بتائی تو دین نام ہے ان کی مرضی پر چلنے کا اس میں کمی بیشی افراد و تفریح غلوم ہے دین میں جو چیز جہاں جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں وہاں جو حدیں مقرر کر دی اللہ اور اس کے رسول نے ان حدوں کا احترام جو فیصلہ کر دیا یعنی وہ کام جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام پہ شرم محسوس کرنا یعنی اس چیز کو گھٹیا سمجھنا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت آپ نے نہیں کرنا ایکچوئل جو علاقائی ہوتی ہیں علاقائی رواج ہوتے ہیں خاص قسم کی ٹوپی پہننے کا رواج ہوتا ہے خاص قسم کی پگڑی پہننے کا رواج ہوتا ہے آپ کو پتا پگڑیوں پگڑیوں میں بھی فرق ہوتا ہے بلوچ کی پگڑی اپنی ہوتی ہے پٹھان کی پگڑی اپنی ہوتی ہے پھر پٹھانوں کے علاقوں میں اپنی اپنی پگڑی ہے دور سے دیکھ ہمیں پہچان نہیں ہوتی لیکن یہ پٹھان ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں فلاں علاقے یہ ہیبیچول سنتیں ہوتی ہیں جو علاقائی رواج کے ساتھ ان کا تعلق آپ کا دل نہیں کرتا نہ پہننے یہ کوئی ضروری بھی نہیں لیکن اس کو برا بھی مت اس کا تمسخر بھی مت اڑا اور گھٹیا بھی مت سمجھ اگر پین نہیں پڑ جائے تو شرم سے اپنی نگاہیں بھی مت دیں مطلب زمانہ آ گیا کہ جو بے پردہ ہیں وہ تو اس طرح اکڑ کے چلتی ہیں فٹ پاتھوں پہ جیسے آسٹریلیا کی گائیاں چلتی ہیں اور جنہوں نے برکا کیا ہوا ہے پردہ کیا ہوا وہ بےچاری شرماتی پھرتی ہیں جاتی وہ ان کو نہیں کہتی کہ تم بھی پہنو یہ ان کو کہتی ہیں کہ اتارو پڑھی لکھی ہو پڑھے لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے گلا کیا ہے کہ میں جب انسان کو پڑھا دیتا ہوں تو پھر یہ میرے خلاف بغاوت کر دیتا ان السان الغاب انسان سرکشی کر جاتا کل تک کچھ بھی نہیں جانتا کچھ پتا نہیں تھا آپ کو پتا جب بچہ بولنا شروع کرتا تھوڑا تھوڑا تو عجیب عجیب نام رکھتا ہے پانی کو کوئی عجیب سا نام اس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے مانٹو کہہ دے گا پتا نہیں کیا کہہ دے گا وہ ماں سمجھتی ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے چاہے آپ کو ساری دنیا کی زبانیں آتی وہ بولے گا تو ماں کہے گی کہتا مجھے پیشاب آیا ہو آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کوڈ ورڈ پھر ایک وقت آتا ہے وہی لیکچر دینا شروع کر دیتا اللہ تعالیٰ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تو پہ آ جاتا پڑھا لکھا ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ عورت اللہ اور رسول کی حدود سے باہر نکل جائے کالج جانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جہنم میں جا کے چلی گئی ہے وہ اس کا کیا مطلب وہ فلاں پڑھی لکھی اس لیے پتہ نہیں کرتا پردہ پھر وہی بات ہوئی نا بنزین والی جیلوں کے لیے آیا تو کسی بھی ایسے کام میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آدمی کو جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے اور شرم نہیں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں کوئی برا کام ہو گیا سنت پہ شرم نہیں آنی چاہیے جس کو آج نبی کے طریقے پر شرم آئے گی کل اس کو نبی کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنی سفارش کے لیے شرم نہیں آئے گی کس منہ سے نبی کے سامنے جاؤ گے نبی کے طریقوں پر اگر شرم آ رہی ہے نبی کے طریقے تمہیں گھٹیا معلوم ہوتے ہیں انگریزوں کی تقلید کرنا ان کو فالو کرنا تمہیں بڑے فخر اور اعتماد کی نشانی ہے تمہارے کیا منہ دے کے جاؤ گے اس نبی کے سامنے اس دن جس دن حضرت ابراہیم کو بھی محمد کی تلاش ہوگی صلی اللہ علیہ اس دن کیا حال ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے تین دعائیں مانگنے کی اور ان کی قبولیت کی کا وعدہ دیا تھا کیا نبی تیری تین دعائیں میں وعدہ کرتا ہوں جو مانگو گے دوں گا ریجیکٹ نہیں کروں آپ نے فرمایا میں نے دو دنیا میں مانگی ایک عرفات میں ایک مشر الحرام میں عجت الوداع میں اور تیسری میں نے اس دن کے لیے محفوظ رکھ لی ہے جس دن تمام انسانوں کو یہاں تک کہ ابراہیم کو بھی میری تلاش اس دن کیا منہ دکھاؤ تو دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی قائم کردہ حدود کا جب انہوں نے کہہ دیا کہ تو مسافر ہے دو رکعت پڑھنی ہے تو چار نہیں ہوتی اگر چار پڑھ بھی لیں گے تو تمہیں دو لوٹانی پڑیں گے یہ کہ اب وہ تیری اپنی مرضی ہو گئی اللہ رسول کا حکم دو کا اسی لیے عید کا روزہ حرام کیا ہے ورنہ نف کو مارنے کے لیے تو یہ بڑی بات تھی کہ ساری دنیا موج کر رہی ہے ایش کر رہی ہے کھا رہی ہے اور دیکھو میں اللہ کی خاطر روزہ رکھے ہوئے ہوں میرا کتنا کنٹرول ہے نفس فرمایا عید کا روزہ حرام اب جو عید والے دن رکھتا ہے وہ ثواب تو ثواب الگ رہا وہ گناگار ہوتا اولاد کے ساتھ انجوائے کرو فیملی والوں کے ساتھ سب باقی سارے لوگ کھا پی رہے ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہو آپ کی فیملی کو اس دن کسی کے مس ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے یہ بچے بڑے حساس ہوتے پوچھتے ہمارے ابو کدھر گئے سب کے ابو ہاتھ پکڑا ہوا کسی کو پارک میں لے کے جا رہا ہے کسی کو جناب علی کہاں لے کے جا رہا ہے کسی اور وہ بچہ دیکھتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں پوچھتا ہمارے ابو کہاں گئے تو اس کی علت کیا روزہ نہ رکھانے کی اس دن کو شارٹ سرکٹ نہیں ہوتا عید والے دن اس کی علت یہ ہے کہ تم اپنے بچوں میں کھاؤ پیو جب پوری فیملی ایک جگہ کھاتی ہے آپ کو پتا گھر میں ایک آدمی روزہ جب رکھ لیتا ہے تو وہ پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے جسے کہتا ہے نا کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک آدھ آدمی بھی روزہ رکھ عید والے دن باپ نے روزہ رکھا تو بچے کیا انجوائے کریں تو یہ ہے کہ باپ بھی ہو سارے بیٹھ تو علت کیا علت یہ ہے کہ اس دن اپنی فیملی میں رہو اپنے بچوں میں رہو ان کے ساتھ کھاؤ پیو پوری فیملی انجوائے کرے خوشی کا دن اب اس علت کو سامنے رکھ کے بہت ساری چیزوں کو پریاس کیا جاتا کہ وہ لوگ جو تو چھڑے ہیں یا بیچلر ہیں وہ نکل جائیں تو نکل جائیں کوئی بات تین دن کے لیے جائیں یا ہفتے کے لیے جائیں لیکن جس آدمی کی فیملی ہے اس آدمی کو اس دن عید کا دن اپنی اولاد کے اندر ہونا چاہیے ورنہ وہ روزہ حرام کرنے کی علت ختم ہو جائے دوسرے دن چلا جائے لیکن عید والے دن اپنے بچوں میں ہو وہ اس دین کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر خیر خواہ نہیں ہے اپنے آپ کو اللہ رسول سے زیادہ نیک ثابت کرنے کی ضرورت نہیں روزہ اس لیے آرام کیا کہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے کھاؤ ہاں جس کی فیملی نہیں ہے چونکہ وہ علت موجود نہیں وہ چلا جائے لیکن وہ قانون روزے والا اپنی جگہ پہ رہے کی حرمت اپنی جگہ پہ اس دن یہاں تک کہ ماں باپ بھی طرف جاتے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں گھر بھی نہیں جا رہے عید کا دن ہے ماں انتظار کرے بچے انتظار کر رہے ہیں ثواب کمایا جا ہے ثواب کی اپنی حدود ہے آدمی کو کھلا نہیں چھوڑا اللہ اور اس کے رسول تو دین نام ہے اللہ اور رسول کی مرضی کا آدمی کے اندر جس طرح گناہ کا جذبہ مشتعل ہوتا ہے اور وہ حدیں توڑ دیتا ہے کسی کا خیال نہیں اسی طرح نیکی کا جذبہ بھی مشتعل ہوتا اور جس طرح گناہ کے جذبے کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح نیکی کے جذبے کو بھی کنٹرول کرنا اور اللہ رسول کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رکھنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ اس معاملے میں ڈھیلے ہو جاتے دیکھیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جاتے جاتے آپ بیٹھ گئے اور زمین پر آپ نے ایک لکیر ماری دیکھیے اسکیچ بنا کے حضور نے سمجھایا کہ دین کس کو کہتے صحابہ بھی کھڑے ہیں حضور بیٹھ کے آپ ایک لکیر ماری اور آپ نے فرمایا یہ سرات مستقیم ہے اسٹریٹ وے اس کے بعد آپ نے اس میں سے دائیں طرف بھی لکیریں نکالی ہیں بائیں طرف بھی لکیریں نکالی کے مختلف روٹ ادھر بھی ادھر بھی آپ نے فرمایا یہ سبل ہے یہ شیطان یہاں بیٹھا ہوتا کہاں رائٹ میں بھی لیفٹ میں جو دائیں طرف زیادہ جھک جاتا ہے وہ بھی گڑے میں گرتا جو بائیں طرف زیادہ جھکتا ہے وہ بھی گڑے میں گر جاتا جو اس رستے پر رہے گا ماں علیہ وسابی یہ جو بنے ہیں پادری اور انہوں نے شادی وغیرہ اپنے اوپر حرام کی تو یہ اللہ کی دشمنی میں نہیں کی رضوان اللہ وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے نفس کو مارنے کے لیے یہ کیا تھا لیکن اللہ نے فرمایا ماں کتب نہ نہ ہم نے نہیں لکھا تھا ہم نے فرض نہیں جب ہم نے نہیں کیا تھا تو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں آدمی اپنی مرضی سے چھ دن بھوکا رہے ثواب کوئی نہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف رستے ہیں شیطان مت سمجھیں کہ رائٹ میں آپ جھکیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے افراد و تفریح دونوں جگہ حرام ہے رائٹ میں بھی اور لیفٹ میں شیطان بڑا کایا دشمن وہ پیر دیکھتا ہے کہ گناہ سے کون مرتا ہے اور نیکی سے کون مرتا ہے وہ آپ کی پسند کو اینالائز کرتا ہے اس کا سیمپل لے کے لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نیکی سے جہنم میں لے کے جاؤں یا گناہ سے لے کے جاؤں جب کوشش کر کے دیکھ لیتا ہے یہ بندہ گناہ نہیں کرتا بڑا متقی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ پمپ مار کے اس کو اس رائٹ سائڈ سے جہنم میں گرا دے آپ کیا آپ دیکھیں کسی بچے کو اگر آپ ایک کھینچے اپنی طرف وہ اپنی طرف کھینچے اور آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے دوسری طرف گر جاتا شیطان اس کو پام مارتا ہے گنا کے لیے کھینچتا کھینچتا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں جناب اس کے بعد وہ جب چھوڑتا ہے تو بندہ نیکی میں اس طرف گر جاتا اپنی کتاب میں باقاعدہ ہیڈنگ لگائی ہے کہ بہت سارے لوگ نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے وہ جان بوجھ کے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ رات کافی دفعہ ذکر ہو چکا اس کا کہ تین اصحاب جو تشریف لائے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے پاس اور جی کتنی عبادت کرتے ہیں جتنی عبادت کرتے ہیں پہلے پیر آرام کرتے ہیں تیسرے پیر اٹھتے ہیں اتنی یہ ہوتا ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ تو بخشے بخشائے ہیں اللہ کے رسول نے جی، ڈر کوئی نہیں اور اتنی رکتے اور اتنی عبادت ان کے لیے تو کافی ہے پتا ہم گناہ گار لوگ ہیں میں تو اللہ کی قسم ساری رات عبادت کرتا رہا ہوں سونے ہونے کا کوئی چکر دوسرے نے پوچھا جی روزہ کیسے رکھتے ہیں فرمایا کہ روزے رمضان کے تو پورے رکھتے ہیں اس کے بعد ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے اور اس کے بعد پیر اور جمعرات کا روزہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا اس نے کہا حضور کو تو اتنا کفایت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کو اوور ٹائم نہیں چاہیے ہم تو گناگار لوگ ہیں اللہ کی قسم میں اب زندگی بھر روزے رکھوں گا اور درمیان میں وقفہ نہیں کروں گا نہیں کیا تیسرے نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کروں گا نیکی کی خاطر اس لیے کہ بیوی ہوگی تو کہے گی کہ جی وہ گھر میں روٹی نہیں ہے جی آٹا نہیں ہے جی سبزی لے کے آؤ جی فلاں کرو جی وہ دوڑ لگا دے گی اور میرا ٹائم ضائع ہوگا لہٰذا وہ سارا ٹائم میں اللہ کو دوں گا اور اللہ اللہ کروں گا مل گیا تو کھا لیا نہیں تو پیٹ پہ پتھر باندھ دیا اور بالکل یہ شادی وادی کے چکر میں میں نہیں پڑتا اس لیے کہ اس کے بعد پھر آگے ریپروڈکشن والا معاملہ ہو جاتا ہے میں نہیں دلدل میں پھنس جاؤں چلے گئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو رضی اللہ نے بتایا کہ یہ تین اصحاب آئے تھے اور اس طرح کا سوال تھا میں نے اس طرح جواب دیا اور انہوں نے یہ بات آپ نے بلوایا ان کو بلوایا اور ان سے پوچھا بھائی آپ نے یہ کہا تھا جی کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا جی کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا جی کہا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ نیک ہو تم یہ سمجھ کے کہ میں نے شادی کیا کوئی گناہ کا کام کیا تم نہیں کرو گے تو نیک ہو جاؤ اور میں جو سوتا ہوں تو میں گنا کرتا ہوں اور تم رات کو نہیں سو گے تو وہ نیکی ہو جائے گی جس طرح جاگنا عبادت ہے اسی طرح اس نفس کا حق پورا کرنے کے لیے سونا بھی عبادت ہے مومن کا مومن اور کافر کے سونے میں یہی تو فرق ہے نفس کا کا حق تو آپ نے فرمایا واللہ ہے انی من اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ متفق ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں درمیان میں وقفہ بھی کرتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے ان نکاح من سنتی فمن راغ عن سنتی میری امت میں سے نہیں ہو سکتا جائے جتنا مرضی ہے نیک ہو سکتا جائے اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ اللہ رسول کی حدود سے بتائے ہوئے کام سے زیادہ کرنے کے چکر میں ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمی رہ گئی تھی جو محمد چھوڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تھوڑا سا آگے کام کو بڑھا دوں دین وہی ہے یورید اللہ عبل السرا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا اپنے آپ کو تنگی مت دو حضور حج پہ جا رہے ہیں دیکھا ایک صاحب جو ہے وہ دھوپ میں چلتے جا رہے ہیں دو آدمی سہارا دیا وہ دو بیٹوں نے اس کی نے نے فرمایا بابا بابا جی جی جی کو کیا ہوا کہنے لگا جی، جی منت مانی ہے کہ پیدل آج کروں گا اور سواری پہ سوار نہیں ہوا فرمایا بابا کو اٹھا کے ڈالو سواری پہ اللہ تعالیٰ کے پیدل چلنے کا محتاج نہیں ہے اس طرح ایک صاحب جو ہے وہ دھوپ میں کھڑے کہ جی میں بیٹھوں گا نہیں آپ نے فرمایا پکڑ کے اس کو بٹھاؤ یہ کیا نظریں یہ تو اور پادریوں کا کام کہ اپنے آپ کو جتنا گندا رکھو گے اتنے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے اپنے نفس کو مارو گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ صاف ستھرا رہے پاک پیزا کھائے معاشرے میں جا کے کام کرے تم اللہ کے خلیفہ اور نائب ہو تمہیں کام کرنا ہے اللہ اور رسول کی حدود کا نام دین ہے اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے واسطہ الحمد للہ